اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے